تیرواں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جنات کے بھی منکر ہیں تیرواں عقیدہ کیا ہوا جنات کے بھی منکر ہیں اور یہ بھی نور الافاق اور تفسیر القرآن کے حوالے سے ہے جواب جن کی تعریف وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے اور وہ ایسی قوت رکھتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں جنات کے تذکرہ سے قرآن اور احادیث بھری ہوئی ہیں ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں جنات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ایک نظر میں سورہ انعام چار آیت سورہ آراف دو آیت سورہ حود ایک آیت سورہ اسرا ایک آیت سورہ کہف ایک آیت سورہ نمک دو آیت سورہ سجدہ ایک آیت سورہ سبا تین آیت سورہ صافات ایک آیت سورہ فرصت دو آیت سورہ احقاب دو آیت سورہ زاریات دو آیت سورہ رحمان پانچ آیت سورہ جن چھ آیت اور سورہ نس چھ آیت بس چند آیت مع ترجمہ وہ اس سر اپنا کے نفرم نے جن استمیہ قرآن فدم و جب ہم نے متوجہ کر دیا آپ کی طرف جنات کو تو وہ قرآن سننے لگے جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ سب خاموش ہو جا قل اوحی الی انہو استمعنا فر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے جب کلام پاک کو سنا تو وہ کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جنات میں سے کچھ کام کرتے تھے ان کے سامنے اللہ کے حکم سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بکثرت جنات اور شیاطین کا ذکر ملتا ہے کہتے جائیں کہ سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فقال بشئی فقال و رسول اللہ احیانا بشئی فیکون حقا قال تلك الكلمة من الحق يختفها الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون في أكثر من مئة كذبة ثم إن الله تعالى حجب شياطين حجب شياطين بهذه النجوم التي يخزفون بها فتقطعت الكهانة اليوم كل فتقطعت الكهانة اليوم کل کہانا صحیح بخاری صفحہ نمبر آٹھ سو ستاون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ بعض وقت ایسی باتیں کرتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جنات کو یہ بات فرشتوں سے سن کر کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں اس میں ختم کر دیتے ہیں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں چورانے کا لوٹنے والے یعنی اس کی بندش کر دی ہے لوٹنے والے ستاروں کے ذریعے سے کہ ستارے ان پر پڑتے ہیں اور وہ ان کو مارے جاتے ہیں جن کو شہابی ثاقب کہا جاتا ہے اچھا جنات کا انکار صرف اس لیے کرنا کہ ہم کو نظر نہیں آتے درست نہیں بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی مگر وہ ان کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے مثلاً روح ہے انسان کی عقل ہے فرشتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی وجہ سے علماء عقائد فرماتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کے وجود کا انکار کرنا قرآن اور احادیث کا انکار ہے اس لیے یہ کفر ہے